حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرا مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی سنو قیامت کے دن سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ننانوے